اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج مختصر وقت میں جس موضوع پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کے سب بریلوی یزیتی ہیں اور یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو یزید کے متعلق اور مسئلہ یزید کے متعلق اپنی تحقیقات اور بیانات جاری کیے اور جمہور اور سلف کا جو صحیح مذہب تھا پیش کیا اس پر کچھ یہودی گیدڑوں نے ہمیں یزیدی یزیدی کہنا شروع کر دیا خصوصاً جب میں نے لودھرا شریف کے علاقے میں یہ بیان کیا تھا کہ امام علی مقام نے بھی یزید کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو اس پر ایک مرد خور بلام اللہ نے شور مچا دیا یزیدی یزیدی کہنا شروع کر دیا بلکہ اب تو میں نے اس کا ایک کلپ سنا ہے کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ امام حسین کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا اگر ثابت کر دو ایک حوالہ دکھا دو تو مجھے گولی مار دو یہ کسی سرائکی علاقے میں وہ بول رہا تھا تو جینس بنا پر ان لوگوں نے ہمیں یزیدی کہا ہے وہی بنا ہم ان کے آج کے معتبر بزرگ ان کے معتبر علماء ان کی موت بر کتابوں سے جو ان کے گھروں میں پڑی ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں چھاپتے ہیں چھپواتے ہیں ان سے تازہ ترین حوالے پیش کرتے ہیں پہلے ہم نے بڑے اماموں کے حوالے دیے تھے لیکن یہ بیچارے گندی نالیوں کے فیض یافتہ لوگ ان سے ان کے پاس کہاں بڑے اماموں کی کتابیں پڑھنے سمجھنے ان تک پہنچنے کا ان کے اندر شعور ہو میں ان کے قریب زمانے کے اور موجودہ زمانے کے ان کے اپنے ہم نوا یا ان کے بزرگ ان کے با اعتماد علماء ان کے مشائق جن کو یہ سب مانتے ہیں ان کے حوالوں سے یہ سب کچھ ثابت کرتا ہوں سب سے پہلے جب یہ میں ثابت کر دوں گا تو پھر یہ میرا کہنا بالکل درست ہوگا کہ کیونکہ تمام پاکستانیوں کے پاس وہی کتابیں وہی باتیں جو ہم نے کی ہیں وہ محفوظ پڑی ہیں تو پھر ان خبیصوں کے نظریے کے مطابق یہ تمام پاکستانی بریلوی یزیدی ثابت ہو جائیں گے تو گویا یہ میرا جو موضوع ہے یہ سوالیہ ہے اگرچہ میں نے خبر کے طور پر عنوان کو پیش کیا لیکن یہ سوالیہ ہے کہ اگر ان خبیصوں کی باتیں ٹھیک ہیں جو ہمیں یزیدی کہتے ہیں تو پھر جس بنا پر ہمیں کہہ رہے ہیں اس بنا پر یہ تمام بریلوی پاکستان کے یزیدی بنتے ہیں تو پھر وہ یزیدی خواب پاتے ہیں اور یہ خود بھی یزیدی بنتے ہیں سب سے پہلے میں اس مردے خور بلا کے کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر واقعہ تن تو اپنے باپ کا ہے تو پھر گولی گولی والا اپنا بندہ تیار کر کے چوک میں کھڑے ہو کر اور حرام موت مرنے کو لیے تیار بھی ہو جا اور آگے اگلے اپنے ناپاک انجام کو فوری پہنچ جا تو انہیں چیلنج کیا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں پہلے میں نے حوالہ دیا تھا تاریخ دمشق کا کہ امام حسین یزید کے ساتھ جب یزید امیر امیر بنا تھا قسطنطنیہ کا امام حسین تشریف لے گئے اس جہاد میں شریک رہے نمازیں پڑھتے رہے دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا الوداع بن نہایا کا خنزیر اگر تو چھپا گیا ہے ان کو پچا گیا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں سامنے اب میں ایسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو ہر ایک کے گھر میں آئے وہ تیرے بھی پاس ہے مجھ سے بھی دس قدم آگے بات لکھی ہوئی ہے میں نے جو کہی اس سے بھی دس قدم آگے ہے میں نے تو اتنا کہا کہ امام حسین پاک نے یزید کی کہ پیچھے نماز پڑی کوشچن سنیا میں اس سے دس قدم آگے بتانا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں اب حوالہ سامنے آ رہا ہے گولی کے لیے تیار ہو جا اگر اپنے باپ کا ہے تیری کچھ زبان ہے تو جن گدڑوں کے سامنے بیٹھ کر چپ ہو گئے تو گدڑ کی طرح چھلانگے لگاتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں ان چوہوں کو کہو گولی مارو مجھے ورنہ میں حرام زیادہ ثابت ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے تو دعویٰ کیا ہے یہ کتاب ہے اگر تیری اینک کے پیچھے تمہیں نظر آتا ہے تو دیکھ لے یہ کتاب کا حوالہ یہ مفتی احمد یار صاحب گجراتی جن کو سارے بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں اور ان کی تفسیر نہیں می میرا آت شرم المناجح میرا آت ہر بریلوی مولوی کے پاس پڑی ہوئی ہے تفسیر نہیں بھی پڑی ہوئی ہے تیرے پاس بھی پڑی ہے حکیم الامت کہہ رہے کہتے ہو مجھ سے دس قدم یہ آگے لکھ رہے ہیں اب اگر تو تمام جہان کے حرامیوں کا لطفہ اکٹھا نہیں ہوا تو گولی کھا کر مر جا اگر ریفل کی گولی تو نہیں کھانا چاہتا تو چوہے مار گولیوں سے مر جا تاکہ جن چوہوں کو جن کمینوں کو تو اپنے جھوٹوں اپنی بکواسات سے خوش کرتا رہتا ہے ان کی جان چھوٹ جائے تیرے سے یہ دیکھ شرم کر دیکھ تو بار بار حوالہ مانگتا ہے یہ تیرے باپ کا حوالہ ہے اس کو باپ مانتا ہے تو حکیم الامت مانتا ہے اب میں عبارت پڑھوں گا یہ میرا آج شرم اشکاد مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی آٹھویں جلد قادری پبلشر اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر ایک سو سولہ نبوت کی نشانیاں عنوان ہے نبوت کی نشانیاں عنوان کے تحت باب علامات نبوت نبوت کی نشانیاں اس کتاب میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں خیال رہے کہ دوسرا جہاد روم امیر معاویہ کی سلطنت کے زمانہ میں ہوا اکیاون ہجری میں اس جہاد میں یزید بن معاویہ غازیوں کا جرنیل تھا اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس ابو ایوب انصاری امام حسین امام حسین امام حسین وغیرہ جلیل القدر صحابی غازیانہ شان سے شامل تھے اب بتا بغیرت بےمان اے گورخر گور خر نہیں گور پٹ مردہ خور جیسے جیسے حق کا مخالف بنا تیری شکل پہ لانت پڑ رہی ہے دن ب دن یعنی آنکھیں ڈراؤنی شکلیں بتا رہے دکھا رہی ہیں پتہ نہیں کتنے عجیب جگرے والے ہیں جو تیرے سامنے بیٹھ کر تجھے سنتے ہیں دیکھ سن غیرت کی گولی تو تجھے نہیں مل سکتی وہ حرامی یہ گولیاں جو چوہے مار ہوتی ہیں یہ تو تمہارے گھر میں مل جائیں گی کھا کر مر جا بس بے غیرت چیلنج کرتا ہے جب جس بات کا چیلنج کر رہا ہے جب تیرے منہ پر پڑ رہی ہے تو بےغرت مرتا کیوں نہیں یہ کیا ہے بڑے حوالے تو تو نے نہ مانے اپنے باپ کا مان لے امام حسین شریک ہوئے بتا یزید کو امیر مان کر امام حسین گئے جب امیر مان لیا تو نماز بھی پڑھی سب کچھ کیا اس کے بعد مفتی صاحب لکھتے ہیں اس جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ میں وفات پائی استنبول میں یزید بن معاویہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی یہ جو کتے کے بچے بھوکتے رہتے ہیں ان کمینے کے بچوں سے پوچھو یہ کیا لکھا ہوا ہے رامی بتاؤ یہ کیا صاف نہیں کہہ رہے نماز جنازہ پڑھائی کتے کے بچے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا کہاں لکھا ہوا حوالے بتاؤ ہم نے تو اونچے حوالے بتا دیے کم از کم کتے کے بچے جس کو حکیم الامت کہتے ہو گھر میں کتابیں رکھی ہیں تیرا گھر تو یزیدیت سے بڑا پڑا ہے یہ کتاب تیرے گھر میں ہے تو گھر میں یزیدیت رکھ کر بیٹھا ہوا ہے جو تیرے نزدیک یزید دی ہے اس کو حکیم الامت کہہ کر بیٹھا ہوا ہے گھر میں تمہیں شرم نہیں آتی بغیرت ان کے خلاف بیان لگا آگے فرماتے ہیں نماز جنازہ پڑھائی اور یزید ہی نے انہیں کوستنتنیا استنبول کی فصل کے نیچے دفن کیا دیوار کے اور وہاں کے عیسائیوں سے کہا بھی دیکھیں یہ تو میں نے یہ مجھ سے بھی قدم آگے جا رہے ہیں اور وہاں کے عیسائیوں سے یزید نے کہا کہ اگر تم نے اس قبر کی بے حرمتی کی یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی بے حرمتی کی تو میں تمہارے سارے گرجے جو ہمارے ملک میں ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا وہ بغیرت یہ قبر کا تحفظ کر رہا ہے یزید ابو اجو انصاری سرکار یہ قبر کا تحفظ کر رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے دھمکا رہا ہے اگر تم نے بیرومتی کی تو ایسے کر دوں گا یہ مفتی صاحب لکھ رہا ہے کہ ملومت لکھ رہے ہیں اگر حرام زاد اگر دم خم ہے تو اس مفتی صاحب کو جزید جزید مشہور کرو تمہارا فرض بنتا ہے کتے کے بچے ان کو حکیم علومت کہتے ہو اور آگے مزید لکھتے ہیں مزید لکھتے ہیں دیکھو کستلانی شرح بخاری پارا گیارہ باب کے تالے روم اور اقبال شرح مشکات اپنا مشکات والے مصنف کی جو اپنی کتاب اقبال آخر میں ہے آگے یہ بات سنیے گا مفتی صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جو ناسبی لوگ کہتے ہیں امام حسین پاک کے مخالف لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے تو جہاد نہیں کیا تھا کافروں سے وہ تو مسلمانوں سے لڑے کافروں سے جہاد ان کا ثابت کرو تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں امیر جب یزید تھا امام حسین قسطن دنیا پر یزید کی عمارت میں لڑنے کے لیے گئے تو وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ جہاد ہوا کفار روم کے ساتھ جہاد ہوا تو یہی جہاد امام حسین کا کافروں کے ساتھ ثابت ہو گیا وہ تو بغیرت کے بچے امام حسین کا کافروں کے ساتھ جہاد یزید کی عمارت میں یہ مفتی صاحب ثابت کر رہے ہیں اور ناسمیوں کے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور بغیرت کے بچے یہ تو دس قدم مجھ سے بھی آگے چلے گئے تو زادے اگر حلالی ہو تو مفتی صاحب کو کہو یہ سب سے بڑا یزیدی ہے سب سے بڑا یزیدی ہے سب سے بڑا اہل بیت کا دشمن ہے سب سے بڑا حسین امام حسین کا گستاخ ہے مفتی احمد یار صاحب اور اس کی کتابیں چھاپنا بند کرو اس کی رکھنے بند کر دو اٹھا کر ان کو ان کی کتابوں کو آگ میں پھینک دو دریا میں پھینک دو تاکہ تمہارا گھر یزیدیت سے پاک ہو جائے اگر یہ حکیم الامت بن کر تمہارے گھر میں رہ رہا ہے تو پھر لانت ہے تمہارے گھر پر پڑ رہی ہے تم حسین کے دشمن بھی اور یزیدی بھی پکے بن گئے میرے دوستو اس مردے خور کنجر سے کہو کنجر تیرا اتنا تو ہو گیا تو نے تو چیلنج کیا تھا چیلنج کا جواب تو آ گیا حوالہ آ گیا پہلے حوالے ان کو نہیں توڑ سکا اب یہ تیرے گھر کا حوالہ ہے تیرے گھر کی کتاب ہے حوالہ صاف جب ہو گیا تو گولیاں ریفل کی تجھے کسی نے کیا مارنی ہے تو کم از کم چوہے مار گولیاں کھا امریکہ کے چوہے بغیرت تاکہ مر جائے دنیا سے اور تیری جیسی لانت سے یہ زمین صاف پاک ہو جائے میرے دوستو یہ تھا مفتی احمد یار صاحب کا بیان جو ہم نے بے اللہ تعالی پیش کر دیا جس میں نماز پڑھنے کا امام حسین کے کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی آ گیا جہاد کرنے کا بھی آ گیا یزید کو امیر ماننے کا بھی آ گیا سب کچھ آ گیا بلکہ بلکہ امام حسین سے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ انہوں نے کافروں سے جہاد نہیں کیا یہ اعتراض اگر اٹھتا ہے تو اسی صورت میں اٹھتا ہے کہ مانا جائے امام حسین قسطنطنیہ میں یزید کی عمارت میں آپ نے جنگ کی تھی کافروں سے یہ اعتراض اس وقت اٹھتا ہے اگر نہیں مانتے تو امام حسین پر یہ اعتراض قائم رہتا ہے مفتی صاحب نے یہ جواب دیا اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں یہی جواب دیتے ہیں یہ جی بالکل ٹھیک ہے بحمد اللہ تعالی اس سے میں نے وضاحت تو پہلے اور بیانات میں کی ہوئی ہے لیکن یہ میرے خیال میں ان کے لیے یوں سمجھو ایٹم بم ہے جو ان پر چل گیا ہے بغیر پر اب میرے بھائیوں ان کے بعد یہ میرے خیال میں یہ بغیرت کنجر جو ہے یہ ٹانٹا کر رہا ہے اور بندر کی طرح لنگور کی طرح جو ناچ رہا ہے ممبر پر یہ میں نے دیکھا ہے یہ سرے کی علاقہ لگتا ہے کا ضلع تو میں وہاں کے بدھوؤں کو کہتا ہوں بدھو تم خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے کو مانتے ہو وہ یزیدی تھے تمہاری نظر میں یا حسینی ہے اب میں یہ دوسرا مسئلہ مطلب، میں نے اٹھایا کہ جدید پر لانت جو ہے یہ ہمارے اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے یہ لانت کرنا شخص یزید پر نام لے کر یہ میں نے کہا تھا اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے بحمد اللہ تعالی میں یہ بات اب ان خنزیروں کے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں جو سریکسان میں بیٹھے ہیں خواجہ غلام فرید کا جناب خادم ہونے کا دم بھرتے ہیں مرید ہونے کا دم بھرتے ہیں اچھلتے ہیں بندر کی طرح اور کہتے ہیں ہم فریدی ہیں ہم فریدی ہیں ہم فریدی ہیں وہ بغیرت فریدی کیا بنتا ہے فریدی تو تیرے نزدیک خواجہ غلام فرید تو یزیدی ہے تو فریدی کیسے بن گیا وہ تو خواجہ غلام فرید یزیدی بنتا ہے کیسے کاش کے وہ اگر فریدی ہوتے تو جوتے اتار کر ٹٹی میں لبیڑ کر اس ملا خانے والی کے منہ پر مارتے کہ بغیرت بتا کیا کر رہا ہے تو تو تو یہ ہمارے خواجہ غلام فرید کو بھی پھر کہہ رہا ہے فریدی رومال گلے میں ہے شرم نہیں آتی بغیرتوں کو یہ دیکھو یہ خواجہ غلام فرید کی ہے مقابی مقابی سلمجالس یہ سامنے ہاتھ میں ہے جن کو اشارات فریدی بھی کہا جاتا ہے اس کتاب کو اشارات فریدی بھی اس کو کہتے ہیں مقابیس المجالس بھی کہتے ہیں میرے پاس فارسی نسخہ بھی ہے لیکن یہ اردو ہے ہاں جی اس کا ترجمہ کرنے والا تحقیق کو ترجمہ کرنے والا کپتان واحد بخشیال واحد بخشیال چشتی صابری لکھا ہوا ہے اور اس کتاب کے جناب جی صفحہ نمبر پانچ سو انچاس پر پانچ سو انچاس چالیس نو انچاس پر لانت کہنا سخت برا ہے یہ عنوان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سامنے پیش کر رہا ہوں کیا لکھا ہوا ہے حضرت اقدس یعنی خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ نے وظائف میں مشغول تھے اور حاضرین مجلس حلقہ بنائے بیٹھے تھے اچ مغلاں کے چند اشخاص جو مذہب امامیہ یعنی شیعہ رکھتے تھے بھی موجود تھے ان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ قاضی خدا بخش اوچی اوچ شریف کے تمام مخادیم و سادات کو کافر کہتا ہے ہم سب اس سے تنگ آ گئے ہیں دوسروں کو کافر کہنا کہاں جائز ہے تو حضرت اقدس نے فرمایا یعنی خواجہ غلام فرید نے فرمایا ہاں کسی پر لانت بھیجنا بھی جائز نہیں حتیٰ کہ یزید بن معاویہ پر بھی جائز نہیں یہ ساتھ لکھتا ہو یہ دیکھا فرمایا جس طرح کافر کہنا مسلمان کو جائز نہیں ہے اسی طرح کسی کو کسی پر لانت بھیجنا بھی جائز نہیں ہے حتیٰ یزید جزید بن معاویہ ہو اس پر بھی جائز نہیں وہ شیعہ تھے نا تو خواجہ صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر یہ کہتے ہو کہ کافر نہیں کہنا چاہیے تو لانت نہیں بھیجے تم کیوں بھیجتے ہو تم تو صحابہ پر بھیجتے ہو اور یہ تو یزید بن معاویہ پر بھی جائز نہیں ہے لانت بھیجنا اب بتاؤ خواجہ غلام فرید فرما رہے ہیں یزید پر بھی لانت بھیجنا جائز نہیں میں نے یہی بات کہی تو میں بڑھ گیا یزیدی خواجہ غلام فرید پہلے کر گئے تو وہ تو بڑے یزیدی ہو گئے بڑے یزیدی جب ہو گئے تو لانت ہے ان پر جو اپنے آپ کو فریدی کہیں اور پھر خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ کو یزیدی نہ کہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جدید پر لانت بھیجنا جائز نہیں ہے تو پھر بڑے بڑے یزیدی ان کی نظر میں تو وہ ہو گئے اب بتاؤ خانے والی خنزیر نے تمہارے بزرگوں کا کچھ چھوڑا خواجہ غلام فرید کو بھی یزیدی سمجھا بنا دیا تمہاری نظر میں اور اگر یہ مسئلہ میں کروں یزیدی اور خواجہ غلام فرید یزیدی نہیں وہ حسینی رہتے ہیں تو پھر لانت ہے ایسی بکواس کرنے پر لاکھ لانت ہے تمہارے علم پر لاکھ لانت ہے کتے کی طرح بھوکتے ہو ممبروں پر شرم نہیں آتی یہ تو کوئی میراسی بھی فیصلہ نہیں کرے گا کنجر تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو ایسے فیصلے کرتے ہو میرے بھائیو بلکہ خواجہ صاحب نے آگے مزید لکھا کہ اگر لانت بھیجی جائے اور اگلا حقدار نہ ہو تو واپس منہ پر آتی ہے آسمان کی طرف جا کر واپس ہٹاتی ہے اور یہ فرما رہے ہیں یزید کے یہ یزید کے مسئلے بیان کرنے کے بعد بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خواجہ فرید تو فرما رہے ہیں یزید کی طرف لانت بھیجے گو تو واپس تمہارے منہ پر پڑے گی یہ تو خواجہ یہ فرما رہے ہیں ہوئے ہوئے تو بڑا مسئلہ بن گیا اس کا مطلب ہے جتنی مرتبہ کھانے والی یا ادھر مرتبان وغیرہ لانت بھیجتے ہیں خواجہ فرید کے مطابق صاحب ان کے منہ پر آ رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا خواجہ غلام فرید کہہ رہے ہیں شکر ہے خدا کا پھر اور سنیے گا جی یہ قبل عالم چشتیاں والے قبل عالم چشتیاں والے رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے آپ کے خاص غلام ہیں جی اور آپ کے خلیفے کے خلیفے مرید جی حضرت حضرت مولانا مولانا محمد گھلوی شار فارسی کتب جو مشہور ہیں دنیا میں کھانے والی کا تو میں نہیں کہتا لیکن یہ دوسرے ان کے پاس تو کتابیں ان کی فارسی طوفان نسائے کی شرح کریمہ کی شرح مولانا کی پندنامے کی شرح مولانا کی نام حق کی شرح مولانا کی فارسی میں طوفان نسائے کی گلستان کی بوستان کی فارسی کتب کے آپ شارے اور پوری دنیا میں ان کی کتابیں یہ قبل قبل عالم ہمارے چشتے ہمارے جو ان کے فیض یافتہ بندے ہیں جی ہمارے شہر علی پور کے ہیں ہمارے شہر علی پور کے ہیں شہر علی پور گلواں کے مولانا محمد گلوی ان کو اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ گلو گلو جو علی پور گلواں ہے گلو قو ہے وہاں پر ان کا قبر شریف وہاں تو یہ وہاں کے تھے ان کے رشتہ دار بھی اولادیں ان کی وہاں پر اب بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یہ مولانا گھلوی رحمہ اللہ آپ نے اعلان یزید کے مسئلے کو فلسائے کی شرم ہے وہ شرم کرو بغیرت یہ تو پڑھتے پڑھاتے عام کتاب ہے یہ تمہارے گھروں میں اس کی شرح پڑی ہوئی یہ شرح شرح تو یہ دیکھو میں یہ شرح تو یہ سامنے پہ ہوں یہ یہ اس کی سفر نمبر چون ہے چون سفر پر آپ فرماتے ہیں بدر شرح قصیدہ امالیہ آوردہ کہ یزید رالانت و دشنم نبایت کر بلقول آسا کہ شرح کسیدہ بردہ میں کسیدہ مالیہ میں شرح کسیدہ مالیہ ملا علی خاری کا غالباً اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید پر نہ لانت کرنی چاہیے نہ اس کو گالی دینا چاہیے نہ برا دینا چاہیے اصا قول یہی ہے آگے فرماتے ہیں محققن محققین کا مسئلہ یہی محققین کا اہل سنت کے محققین کا مذہب یہی ہے کہ نہ گالی دے سکتے ہیں نہ اس کو لانت کر سکتے ہیں یہ تو مولانا اب ایمان سے بتانا قبل عالم کا فیض پانے والا وہ بھی یہی کہہ گیا تو اس کا مطلب ہے ان خنزیروں کے مطابق تو نعوذ باللہ یہ تمام قبل عالم کے مریدین خلفاء علماء صلحاء یہ پڑھنے پڑھانے والے یہ کتابیں رکھنے والے اور پھر بریلویوں کے پاس یہ کتابیں درسیات میں موجود ہیں اور جناب یہ چھپ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ سارے یزیدی بن گئے اب تو یہ جزیدی ہونے کا فتویٰ یہاں تک نہیں رہے گا ہندوستان تک چلا جائے گا جہاں جہاں مولانا کی یہ کتاب چلے گی اور یہ لکھا ہوا ہے تو سارے یزیدی بن گئے کیوں اس وجہ سے کہ کتاب جو ہے وہ لے کر رکھے ہوئے ہیں اور مولانا کو مولانا مولانا کہہ رہے ہیں گلوی صاحب جو ہیں وہ بنتے ہیں یزیدی اور یہ کہتے ہیں ان کو مولانا تو جو یزیدی یزیدی کو مولانا کہے گا وہ بھی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا تو پھر تو یہ سارے یزیدی ہو گئے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا انعام دیا ہے بہت اچھی خدمت کی اپنے بزرگوں کی ان خنزیروں نے اور سنیے گا یہ جناب اعلی حضرت امام سنت جن کو مفتی فرماتے ہیں اپنے فتح رضویہ شریف میں اور جن پر بہت بڑا اعتماد کرتے ہیں اے مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب رام پوری رحمہ اللہ جن کی ارشاد و صرف کتاب چلتی ہے جی صرف کی درسیات میں پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر یہ فتح ارشاد دیکھ لیجیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے سفا نمبر ایک سو پینتیس پر یزید پلیت کے بارے میں اہل سنت کے محققین کی پسندیدہ رائے تیسرا قول ہے یعنی اس کے فسق کو فجود اور اس اعتبار سے اس پر لانت بھیجنا جائز نہیں ہے اور نہ اسے علیہ الرحمت کا درست ہے نہ علیہ الرحمت رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو نہ لانت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو فرمایا یہ ہے اہل سنت کا مذہب اہل سنت کا مذہب یہ ہے اور کنوین معلوم ہوا جن پر اعلیٰ حضرت نے اعتماد کیا وہ بھی یہی ہے اور جو جناب جس پر پوری پورا ہندوستان اور جناب صاحب اعتماد کریں مفتی ارشاد السلام پوری پر وہ فرما رہے ہیں اہل سنت کا مذہب کیا ہے جیز نہیں ہے لانت کرنا نہ ہی رحمت اللہ علیہ کہنا اور جو کتے کے بچے کہتے ہیں جیسے اشتی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے وہ اس میرا یہ بیان وہ کتے کا بچہ میرا یہ مذہب ہے جو یہ لکھا ہوا ہے نہ رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے لانت اللہ علیہ کہنا جائز ہے ہاں ایمان سے مجھے اگلے دن کسی نے کہا تم وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو رحمت اللہ علیہ یزید کو میں نے کہا میں نے تو ان خنزیروں کو کبھی نہیں کہا رحمت اللہ علیہ تو یزید کو کیسے کہوں گا میں نے کہا یہ جو پھر رہے ہیں آج کے ان ملاؤں کو میں نے کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا تو یزید کو کیسے کہوں گا یار بار صورت اب آ گیا اب پتہ چل گیا ہے یہ کتاب بھی چل رہی اور چھپی ہوئی ہے دیکھ اکبر بک سے لاہور میسم عباس قادری رضوی تاریخ اشاد ہے ترتیب اب میسم عباس ان کا بریل بھی ہے جی جی لاہور کا ہے یہ سارے یزیدی ہو گئے لیجئے اب میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ یزید یزید اپنے دور خلافت میں فاسق فاجر بنا اس سے پہلے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا یہ میں نے کہا تو حرامیوں نے کہہ دیا یہ یزیدی یزیدی اس کو باغ ثابت کر رہا ہے اب ان خنزیروں سے میں کہتا ہوں لیجئے قریب ابھی ابھی کے اب اب حوالے اب کتابیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اپنا منہ اس, اس آئینے میں ذرا دیکھ لو کیا بنتے ہو یہ وہی مفتی احمد یار گجراتی صاحب ہیں یہ ان کی کتاب دیکھو حضرت سیدنا امیر معاویہ کتاب کا نام ہے نئیم کتب خانہ لاہور گجرات وغیرہ سے چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر اٹسٹھ پر مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ کی حجات میں یزید فاسق و فاجر تھا کہیں ثابت نہیں ہوتا لکھ وانت ہے پتہ نہیں تو نے اپنے ماں ماں, ماں کے اندر سے دیکھ لیا بتا مفتی صاحب تو لکھتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کسی کتاب سے بھی تو نے اپنی ماں کے اندر سے دیکھ لیا اب بتا پھر وہی بات مفتی صاحب یزیدی ثابت ہو گئے تو مفتی صاحب کے ماننے والے کتابیں بنانے والے چھاپنے والے رکھنے والے اعتقاد رکھنے والے سب یزیدی ثابت ہو گئے یہ دیکھو ان کا غلام رسول سعیدی ہے یہ شیخ العدیث ہے یہ خانے والی وغیرہ سب اس کو اپنا شیخ الحدیث مانتے ہیں کراچی والا غلام رسول سعیدی یہ اس کی شرح مسلم ہے یہ شرح مسلم کتاب الحج جلد نمبر تین کتاب الحج صفحہ نمبر چھ سو سات پہ صاف لکھ رہا ہے اللہ میں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس وقت یزید میں صرف گانا سننے کا عیب تھا اور گانا سننے میں صحابہ کے بھی اختلاف تھا اور حضرت معاویہ ایسے عظیم الشان صحابی اس سے بری ہیں کہ وہ جدید کی بادنوانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو بلی یاد مقرر کر دیتے یہ ابن خلدون کا حوالہ دیکھ کر دیکھ رہا بات سمجھنا کہ صرف گانا سننے کا ایپ تھا اور گانا سننا بھی صحابہ میں اختلافی تھا یعنی کوئی صحابہ جائز سمجھتے تھے اب وہ تو یزید جائز وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یزید جائز کام کرتا یہ بھی جائز کام وہ کرتا تھا بعض صحابہ کے نزدیک جائز کام تھا تو وہ کرتا تھا تو وہ تو صاف لکھ رہا ہے تمہارا باپ غلام رسول سعیدی جس کو محقق کہتے ہو تمہارا شیخ العدیث ہے تمہارا امام ہے اس کی کتابیں گھر گھر میں رکھے ہوئے ہو شرم نہیں آتی ناک ڈبو وہ گندے نالے میں مر جا ممبر پر بیٹھتا ہے تجھے سننے والے بھی مر جائیں گندے نالے میں شرم نہیں آتی ان کو یہ کیا لکھا ہوا ہے ہم یہ بات کہیں تو یزیدی ہیں یہ تو حسینی ہے تو یزیدی تو تم سب ثابت ہو گئے اپنے آپ سے اب یزیدی ہونے کا دھبا اتار کے دکھاؤ ذرا یہ دیکھو اور یہاں پر میں تمبی کر دوں کہ یہ اس کی غلطی ہے اس غلام رسول کی کہ اس کا ترجمہ گانا کیا ہے وہاں یہ مسئلہ سما کا ہے یہ سما گانے کو سب حرام سمجھتے ہیں یہ گانا ہمارے عرف میں بولا جاتا ہے یہ جو عام کمی نے گانے جو بولے جاتے ہیں یہ گانا اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا یہ ذہن میں رکھنا یہ مسئلہ سما ہے سما میں اختلاف تھا ترجمے میں اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی جس نے بیڑا بیڑا گر کر دیا بارہ لین کی جماعت کا بندہ ہے ہم کیا کریں ہم نے ان کی جماعت کے بندے کا تحقیق رخ بھی دکھا دیا ہے حال یہ ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے کون کہتا ہے کہ گانے کے سننے کے اندر اختلاف صحابہ کا اختلاف تھا یہ تو گانا تو اتفاق بال اتفاق حرام ہے کون پاگل کا بچہ گائے گا وہ مسئلہ ہے سما ہے گانے اور سما میں زمین آسمان کا فرق ہے معنی کے اندر ہمیشہ عرف کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے ترجمہ ایسے نہیں کیا جاتا ترجمے کے اندر عرف کا لحاظ کرنا پڑتا ہے ایسا ترجمہ کرنا حرام ہوتا ہے جس سے عرف میں گمراہی پیدا ہو جائے خیر تو شرح مسلم غلام رسول شہیدی کی کتابیں لکھنے والے چھاپنے والے رکھنے والے پڑھنے والے سب لانتی یزیدی بن گئے ان کی نظر کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق اور سنیے گا یہ کتاب ہے خطبات محرم یہ مولانا جلال الدین احمد امجدی یہ جو بہار شریعت والے ہیں ان کے شاگرد ہیں یہ بہار شریعت والوں کے شاگرد ہیں مولانا جلال الدین احمد امجدی ان کی کتابیں ان کے فتح جلالیہ جلال الدین فتح امجدیہ وغیرہ فقیہ ملت فتح فقیہ ملت کے نام سے پاکستان میں ہندوستان سب میں پھیلے ہوئے ہیں اب یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے کہی تو یہ اس سے تو سارے ہندوستان والے اور پاکستان سب یزیدی بن گئے کیونکہ یہ کی یزید کو مولانا فقیہ ملت کہہ رہے ہیں یزیدی کو فقی ملت کہہ رہے ہیں یزیدی کو فقیہ ملت کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ کیا لکھ رہے ہیں یہ خطبات محرم ہے نشان منزل پبلیکیشنز سے چھپی ہوئی ہے اور صفحہ نمبر اس کا دو سو چھتیس ہے ایک جواب کا عنوان دے کر لکھ رہے ہیں رہا یزید کا فسق و فجو تو یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید فاسق و فاجر تھا اور نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین بنا یہ کیا ہے لاخلانت یہی بات ہم کہتے ہیں اور کمینے کے بچے کی پھیلانے کے ٹھیکے داروں مذہب اہل سنت کے غداروں اہل بیت کے دشمنوں جھوٹ بولتے ہو بغیر تو اور پھر اہل بیت کا اپنے آپ کو کہتے ہو خادم کوئی دجال اہل بیت کا خادم نہیں ہوتا اہل بیت کے خادم سچے ہوتے ہیں قزاب دجال حرامی نہیں ہوتے حرامی جو ہوتا ہے وہ آل بیت کا خادم نہیں ہو سکتا بتاؤ یہ کیا یہی بات ہم نے کہی اب یہ کتاب پڑھنے پڑھانے والے یہ خطبات محرم ہے محرم کی تقریر ملا ان سے اس سے تیار کرتے ہیں تو لانتی شرم نہیں آتی یزیدی کی کتاب سے تقریر تیار کرتا ہے میں نے کہا تھا کہ قتل امام حسین یہ اس کے سر پر پڑتا ہے ابن زیاد کے سر پر یہ اس کی شرارت ہے امام حسین رجوع فرما لیا تھا یزید نے حکم نہیں کیا تھا یہ کتاب ہے مولانا شریف الحق امجدی صاحب یہ بھی باہر شریعت والوں کے شاگرد ہیں یہ انڈیا کے شیخ العدیث ہیں ان کی بخاری کی شرح انزاد القاری تو اس کے جلد پانچویں صفحہ نمبر آٹھ سو چوراسی پر آٹھ سو چوراسی پر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ صاف لکھا ہوا ہے عبید اللہ بن زیاد وہ بد نہاد ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بسرے کا اور یزید پلیق کے زمانے میں بسرے کے ساتھ کوفے کا والی تھا جس کے حکم سے حادثہ کربلا واقع ہوا جس کے حکم سے حادثہ ہے معلوم حادثہ ہے کربلا یزید کے حکم سے نہیں ہوا ابن زیاد کے حکم سے ہوا یہی بات ہم نے کہی اب شریف اللہ امجدی صاحب کی کتابیں پڑھنے والے پڑھانے والے رکھنے والے ان کے ان کو مولانا کہنے والے سب یزیدی بن گئے یہ بڑے یزیدی ہو گئے وہ چھوٹے یزیدی بن گئے تو بتائیں اب پاکستان میں یا ہندوستان میں کوئی رہا جس کو ایک اور حوالہ رہ گیا فیضان ہے فیضان امیر معاویہ کتاب ہے سب سے پگڑی والوں کی یہ ابھی موجود ہیں وہ خبیص دجالو انہی لوگوں کے نام لیتے ہو اور پھر پیسہ کماتے ہو ان کو سننی عاشق رسول کہتے ہو سننا تو برے کہتے ہو اور یزیدی ہونے کا جبکہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کیسے تمہارے نظریے کے مطابق وہ پکا یزیدی ہے کیوں فیضان امیر معاویہ کتاب ہے سبز پگڑی والوں کی انہوں نے بھی صاف لکھا ہے وہی بات کہ یزید مفتی احمد یار کا حوالہ دیا کہ یزید فاسق فاجر نہیں تھا اس وقت تک جس وقت تک کہ وہ ابھی حاکم نہیں بنا کوئی کھا اس وقت فاسق فاجر نہیں تھا اپنے دور خلافت میں بنا بعد میں بنا یہ وہ سامنے پگڑیوں والے لکھ رہے ہیں تو بتاؤ اب سب سب پگڑیوں والے تو جگہ جگہ پہ ہیں کہ نہیں ہے اور ان کو یہ کیا کہتے ہیں سنی عاشق رسول تو وہ سارے یزیدی ہو گئے ان کو چندہ دینے والے یزیدی ہو گئے ان کو ماننے والے یزیدی ہو گئے الیاس کو کہتے ہیں ہم سنت تو اب میں ان, انگریزی گٹر کے کیڑوں سے کہوں گا جو مجھے ہمیں یزیدی یزیدی کہتے ہیں کہ اب پاکستان اور ہندوستان میں کوئی بریلوی حسینی ثابت کر کے دکھاؤ اور ایسا بریلوی ثابت کرو جو یزیدی نہ ہو جا تو کہتا ہے حوالہ ایک دکھا ادھر حوالے حوالے ہیں حوالہ ایک دکھا کا بچہ اتنے حوالے دے دیے حوالے کے نیچے مر جائے تو بڑے حوالے تو میں پہلے دے چکا تھا یہ تمہارے گھر کے حوالے ہیں اب نہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن نہ بھاگنے کے نہ رہنے کے میرے دوستو یہ نئی چیز بحمد اللہ تعالی پیش کر کے دشمنوں کو پہلے مارا ہوا تھا اب لتاڑ کر تو گٹر میں پھینک دیا سمجھو مارا ہوا پہلے تھا اب مخالفوں کو لتاڑ لتاڑ کر گٹر میں پھینک دیا اور آپ کو اللہ پاک کے فضل سے ایسی تاکیق کے ساتھ اوجے کمال پہ ہم نے پہنچا دیا اللہ جل شان ہو قبول فرمائے میں مزید پیش کرنا چاہتا ہوں یہ علامہ تفتزانی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں لان یزید کے مسئلے پر کھول کر بات جو کی تھی وہ تفتزانی شراکت میں کی علماء نے رد کرنے والوں نے خوب رد کیا ملا علی قاری شراب شرح فقہ اکبر میں لفظ بل لفظ رد کیا ان کا لیکن جو ایک دو ہوا باتیں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے یہ کتاب ہے آئین العلم لکھا ہوا اوپر یہ امام غزالی کی کتاب جو الحیا شریف ہے یہ اس کی تلخیص ہے اس پر پھر دو شرح ہیں ایک شرح ملا علی قاری کی اس کا نام ہے زین العلم ایک شرح ہے مولانا مولانا نجم الدین بن عباس بن قاضی نصیر الدین برہان پوری رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب جو شرح ہے اس کا نام ہے نجم العلم اس کے اندر یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم شیخ فقیر مرد خدا ہوئے ان کے ابا بھی عالم فقیر ولی اللہ تھے ان کے اب دادا جی بھی قاضی نصیر الدین گیارہویں صدی میں عالم اور شیخ ہوئے اس کتاب میں یہ کتاب پوری دنیا میں چھپتی ہے اور موت پر کتابوں میں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اما تفتہ ہفتہ فی شرح العقائد نصفی فمن تعصب ہی فرمایا جو اللہ و نے شراکت میں بات کہی ہے کہ یزید کے کافر ہونے میں ہم شک نہیں کرتے لانت پر بھی فلان فلان فلان فرماتے ہیں یہ ان کا تعصب ہے جو بنو میہ سے وہ رکھتے ہیں یہ تعصب کی بنا پر علامہ تفتزانی تفتانی نے ایسا کہا ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں تواتر سے یہ سب ثابت ہے تو فرماتے ہیں ہے تواتر اور امام غزالی اس کا انکار کرتے ہیں ساری بات کا تو امام غزالی حجت الاسلام ہے اور تواتر ان تک پہنچا نہیں یہ کیسی بات ہے متواتر ایک بات ہے اور امام غزالی تک نہیں پہنچی افسوس ہے فرمایا تمہارے تواتر کے دعوی کرنے پر یہ صاحب فرما رہے ہیں وہ کان العمور مدکورہ تو متواتر تھا کیفا یوق کا مادہ کرا والعجب ان الخبر المتواتر المعنى لم يصل الى من هو حجه الاسلام في المعارف اليقينيه الله اكبر مع انه كان زمانه قريبا الى قصه اکبر بالنسبه الى زمان فرمایا ہے متواتر باتیں تم دعویٰ کر رہے ہو تفتزانی ہے متواتر باتیں اور امام غزالی تک نہیں پہنچی پھر عجیب بات یہ ہے کہ زمانہ غزالی کا قریب ہے امام حسین کے تمہارا دور ہے تفتہ دانی کا دور ہے ان کا قریب ہے قریب والوں کو پتا نہیں ہے دور والا رہا متواتر ہے اور یہ تعصب جو ہے نا علامہ و کا یہ کا یہ کی اور کتاب سے بھی ظاہر ہوتا ہے یہ ان کی کتاب ہے مختصر المعانی درسی کتاب ہے اس کے اندر جو میرے ہاتھ میں ہے وہ حاشیہ تجرید کے ساتھ ہے بنانی کا حاشیہ تجرید کے ساتھ اس کتاب میں مختصر معنی میں مسند الہ کی تعریف بالعالمیت کے بیان میں مسند الہ کی تعریف بالعالمیت کے بیان میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر ایک سو چھ اللہ اکبر کہ عالم جو ہے ہے مولانا کہ عالم جو ہے وہ تعظیم اور رحانت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر تعظیم اور رحانت بڑا معنی پایا جائے پھر مثال دی ہے راک علی و ہارے معاویہ علی سوار ہوئے اور معاویہ بھاگ گئے یہ اب مثال اگرچہ یہاں پر یہ کہا جائے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد علی معاویہ وہ نہیں ہے ویسے علی ہیں دو نام ذکر کر دیے لیکن یہ جو علامہ سبان اور ان کے شاگرد بنانی کا حاشیا موجود ہے اس پر یہ لکھ رہے ہیں ول متبادر ان المراد اب علی و معاویہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا متبادر یہی ہے جلدی یہی سمجھ آتا ہے اس سے کہ اس سے مراد علی معاویہ سے رسول اکرم کے وہ دو صحابہ مراد ہیں ولا یقفا معافی ہے منسو فی حق معاویہ رضی اللہ حقیقی ولجر تو علی خو بنصب فرمایا لیکن جو کچھ بھی ہو حضرت معاویہ کی جو بے ادبی یہاں پر ہو رہی ہے جو ان کے منصب علی کے خلاف بات ذہن میں آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مثال ان سے اور بھی بن سکتی تھی معلوم ہوا تفتازانی جو ہے وہ تعصب دکھا جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم ایسے مسائل کے اندر تفتہ کی بات ہی چپ اٹھا کر علیحدہ رکھ دیتے ہیں اور اعلی سنت کی باتوں میں ایسی بات کو شامل کرنا ہی نہیں کرتے لیجیے مولانا شریف الحق امجدی صاحب کا ایک اور حوالہ فتح شار بخاری کتاب سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بتاوا شار بخاری جلدوں صفحہ نمبر ایک سو بارہ پر یہ مکتبہ برکات المدینہ اور دار علی سنڈا سے چھپی ہوئی ہے اس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کسی روایت سے ثابت نہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں کے شہید کرنے کا حکم دیا ہو یہ حکم دیا ہو کہ کعبہ پر پتھر اور آگ برسائے یعنی نہ وہ حکم دیا ہے امام حسین کو شہید کرنے کا آپ کے ساتھیوں اور نہ ہی کعبہ پر پتھر اور آگ برسانے کا یزید نے حکم کیا جو کچھ کیا وہ فوجیوں نے کیا اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا تو دوستو بتائیے جو ہم نے بات کہی بیائی نہیں اسی طرح اس میں ہے کہ نہیں ہم نے بھی یہی کہا یزید نے حکم نہیں دیا یزید کا حکم دینا کربلا کا یہ ثابت نہیں اور یہ مجھ سے بھی دس قدم آگے چلے گئے کہ کعبے پر پتھر گرانا اور آگ برسانا یہ حکم بھی یزید کی طرف سے نہیں ہوا لہذا یہ مجھ سے کہیں زیادہ پھر یزیدی بنتے ہیں اور <clears throat> یہ سبز پگڑیوں والوں کا فیضان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی یہ کتاب ہے جی اس کے سفر نمبر دو سو اکیس پر وسوسا لکھا ہوا پھر اس کا جواب وسوسا یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کے فسق و فجور کے باوجود خلیفہ نامزد کر دی جواب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا تو میرے بھائیوں یہ بھی آ گیا اور مزید ایک اور تحفہ ان یہودی گٹروں کے کیڑوں کو دے دیتا ہوں کہ مولانا شریف والا کمجدی صاحب یہ فتح شریف میں لکھ رہے ہیں سفا نمبر جیل دے دوسری سفا نمبر ایک سو سات پر کہ آپ سے پوچھا گیا ہے آپ سے پوچھا گیا تو آپ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں یزید کو کافر نہ کہنے والوں کو گالیاں دینا حرام بگنا گنا ہے چلو تو ہمیں گالیاں دینے والے سارے حرام گنا کرنے والے حرامی بن گئے چلو گھر کے ہیں ان کے ہم اور ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں یہ شیر پڑھتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین اور منسوخ کرتے ہیں یہ ظالم قذاب اس شیر کو خواجہ اجمیری غریب نواز کی طرف یہ بھی لیجئے یہ صفحہ نمبر دو سو پانچ پر مفتی شریف الحق امجد کے فتح میں فرماتے ہیں باوجود تتب تام احتام و استقرا حت الامکان کہ کے تا ہنوز حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے سلسلے کے بزرگوں یا ہندوستان کے معتمد مصنفین کی تصنیفات میں کہیں اس ربائی کا تذکرہ نہیں قصاص قسم کے واعظین بڑے تم تراب سے اسے حضرت غریب نواز کی طرف منسوخ کرتے میں نے کچھ ساسین سے پوچھا تو اس کی کیا سند ہے تو اب تک کوئی بھی اس کی سند نہیں پیش کر سکتا کسی نے بازاری رسالوں کا نام لیا کسی نے اور کسی باعث کا حوالہ دیا حد یہ ہے کہ غریب نواز خود سسر کی طرف ایک دیوان منسوب ہے اس میں بھی یہ ربائی نہیں ہے اور خیال رہے میں ناچیز عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ خواجہ صاحب کا دیوان موجود ہے اور اس میں روپائی کوئی نہیں غرض کہ اب تک یہ ثابت نہیں کہ حضرت سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روپائی ہے افسوس ہے یہاں طوفان کھڑا کیا ہوتا ہے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں یہ خواجہ غریب نواز کی نہیں ہے مولانا عبد الحکیم شرف قادری صاحب فوت ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ معین الدین اجمیری ایران کا ایک شیعہ ہے یہ اس اس کا کی روپائی ہے عبدالحکیم شرف قادری صاحب فوت ہو گئے انہوں نے مجھے یہ بیان کیا تھا بار صورت الحمد للہ میرے دوستو یہ تمام حوالہ جات جو ہیں وہ ان یہودی کیڑوں کو جس طرح کے سپرے ختم کرتی ہے یہ حوالے انہوں ختم ان حوالوں نے ان کو ختم کر دیا ان خبیصوں نے تنظیم اور مدارس کے مسائل پر جب کلام ہو رہی تھی تو مجھے جو تعریف بھیجی تھی شوکر سیالوی وغیرہ نے تو اس میں صاف کہا تھا کہ لا تصب شیطان حدیث میں آتا ہے شیطان کو گالیاں نہ دو تم تو گالیاں دیتے ہو شیطان کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے میں حیران ہوں کہ دجالو ایک طرف تو کہتے ہو شیطان کو گالیاں دینا حرام ہے دوسری روک رہا ہے کو شیطان کو گالیاں دینے سے دوسری طرف ہمیں بھی دیتے رہتے ہو اور یزید کو دیتے ہو یزید پر لان تان کرتے ہو اور کہتے ہو یہ عبادت ہے مذہب ہے وہ شرم نہیں آتی ایک طرف یہودی کے مقابلے میں شیطان کو نہیں دینے دیتے اور جب آ جاتی ہے بات تمہاری تو پھر کہتے ہو اور شیطان یزید کو دیتے اور ہمیں دیتے ہو مسلمانوں کو دیتے رہتے ہو شرم کرو تمہاری کو زبان ہے تمہارا کو دین ایمان ہے چلو اللہ جل شان ہماری اس خدمت قبول فرمائے